اور ساور پیون کا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنی اس مانوہ میں ہے اور جتنی زمے میں مگر جسے اللہ چاہے پھر وہ دوبارہ پیون کا جائے گا جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے